سفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل واجب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پینسٹھ